حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو یونس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فتویٰ پوچھنے کے لیے آیا جبکہ وہ دروازے کے پیچھے سے سن رہی تھی اس نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے نماز کا وقت حالت جنابت میں آ لیتا ہے تو کیا میں روزہ رکھ لوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی نماز کا وقت حالت جنابت میں آ لیتا ہے تو میں روزہ رکھتا ہوں اس نے کہا اے اللہ کے رسول آپ ہم جیسے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں اس پر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں امید کرتا ہوں کہ میں تم سب کی نسبت اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ ان چیزوں کو جاننے والا ہوں جن سے مجھے بچنا چاہیے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو ترانوے